سورہ حدید آیت نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب هو الذي وہی ہے جس نے پیدا کیا وہی ہے جس نے پیدا کیا خلق السماوات یہ جو هو الذي کی ترکیب ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے اور بدل اور مبدل منہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو بدل اور مبدل منہ مانیں گے تو پھر خبر آگے کہیں ماننی پڑے گی جیسے آپ کہیں ولدی اللدِ خلا کا یہ سارا مبتدا ہو جائے گا اور پھر یا علم مثلا خبر خبر گئی وہ خلق خلف اسما وما بین فی بھئی نہما فی من فما فما کا آتف تو ابھی خلا کا پری ہے اور یہ سب الدی کا صلہ ہے تو پھر خبر کیا ہے ولدی یا علم ولدی یا علم وہی ہے جو جانتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا الدی مبتدا خبر ہو اور یا عالم جو ہے وہ خبر ثانی ہو ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہو الدی وہی ہے جس نے خلق السماواتی زمین و آسمان پیدا کیے ول اور فیصد ایامن چھ دنوں میں ثم پھر استوا علی العرش مستوی ہوا وہ عرش پر استواستوی استوا ان سین وا یا اس کا مادہ ہے جب اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ آئے تو اس کا معنی استقرار کا ہوتا ہے لغت کی بات کر رہا ہوں اگر استوا کے ساتھ اعلیٰ آ جائے تو اس کا معنی استقرار کا ہے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے کہ تم قرونت اور ربکم عزت توئی علیہ مالئی عالت دابتی یا جو بھی سواری ہے تو عزت توی علیہ کا مطلب عزت تقرر تم علیہ ٹھیک ہے استقرار استقرار کس کس کو کہتے ہیں کوئی شے حرکت میں ہو آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر آگے کرسی پہ بیٹھ گئے تو اب آپ حرکت سے سکون میں آ گئے نا تو اس کو کیا کہا جائے گا استقر علی کرسی استقر اعلی عرشی ہی اس تقرر اعلیٰ سریری ہی یا استوا اعلی کرسی ہی استوا اعلی سریری ہی تو یہ استوا یا استوی کے ساتھ اعلیٰ کے سلے کا لغوی معنی ہوتا ہے <clears throat> تو یہ جو لغوی حقیقی معنی ہے علماء نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہے سمجھا رہی یعنی استوا العرش بمعنى انه استقر كما يستقر او تستقر الابدان ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا جیسا کہ ابدان کسی شے پر استقرار پکڑتے ہیں وہ استقرار نہیں ہے تو استوا علی عرش کا انکار نہیں ہے استوا علی العرش کے ظاہری اور لغوی معنی کا انکار ہے کہ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آ گیا تو اس کے کوئی ایسے مجازی معنی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو یہ دو الگ باتیں ہیں اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ مذہب تفویض ہے اگر ہم کہیں ہمیں ضمنی طور پہ معلوم ہے تو یہ کیا ہے مذہب تعویل ہے بات واضح ہوگی بس یہی ہے استوا العرش میں پہلا کیا کام کیا کریں گے استوا العرش کا اقرار یہ سلف کا مسئلہ کس طرح ہے استوا العرش کا مطلب ہے اللہ یا استوا العرش اس میں تصرف نہیں کریں گے مستوی بنا لیں اور اس میں سے سیغے نکال لیں اور اس کے لوازمات کا اقرار شروع کر دیں استوا اچھا استوا کا مطلب ہے عرش پر اچھا عرش کے ساتھ پھر چھوا ہوا بھی ہوگا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لوازم ہوتے ہیں نا بات واضح تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا سیغہ استعمال کیا ہے تو مظاہرے کا نہ کیا جائے اسم الفائل کا نہ کیا جائے مانا جائے کہ اللہی السطوا ہی الاستوا فنحن نثبتو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے تنظیم اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقین او المخلوقات یہ دوسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ کیا تھا اقرار آیت کا انکار یا اس کے مدلول کا انکار حقیقی نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پر استوا اس نے نہیں کیا اللہ میاں اللہیہ کہنے کیا آپ کہہ رہے نہیں کیا استوا عرش اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے تنظیم اللہ تعالی عن المخلوقات یا یعنی مشابہت المخلوقات اس کے بعد تیسرا کیا ہے اگر آپ مذہب تفیض تک رہیں اللہ عالم بمرادی ٹھیک ہے لہو لہوم فی نفسی حق اس کا ایک معنی ہے جو فی نفسی حق ہے اللہ عالم بھی یہ کیا ہے یہاں تک رک جائے تو یہ سلف کا مسلک ہے یہاں تک رک جائے تو سلف کا مسلک ہے اور اگر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے اور آپ یہ کہہ دیں کہ شاید اس سے یہ مراد ہو ٹھیک ہے ضمنی طور پہ یقینی طور پہ قطعی طور پہ نہیں قطعی طور پہ تو اللہ ہی جانتا ہے شاید اس سے یہ مراد ہو تو یہ کیا ہے مذہب خلف تو مذہب خلف اور سلف میں تضاد نہیں ہے مذہب خلف میں سلف کے مسلک پر ایک تھوڑا سا اضافہ ہے کچھ ضروریات کے تحت اور ہم جیسے لوگ جو عوام الناس میں شمار ہوتے ہیں ان کے لیے آخری سٹیپ نہیں ہے ان کے لیے پہلے یہ تین سٹیپس ہی ہیں اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استفاع کیا اقرار کیا یہ اقرار کرو کہ اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے اور وہ مخلوقات کی صفات سے متنزع اقرار کیا تیسرا یہ کہ اس کا معنی کوئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں باقی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ اہم بات ہے جو سن لیجئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی اللہ جانتا ہے تو یہ تو کیا یہ مطلب ہوا کہ اللہ نے آیت ایسی نازل کر دی ہے اس سے جاہل رہنا ہی اصل مقصود ہے ٹھیک نہیں وہ کہہ رہے ہیں معنی سے مراد خاص استوا الرش کی کنہ کا معنی ہم نہیں جانتے باقی جملے میں تو ہمیں اس کا ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو اجمالی مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا کر بے یار و مددگار اور بے بلا تدبیر نہیں چھوڑی بلکہ ہوا مستوی علی العرش وہ تدبیر امر بھی کر رہا ہے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک صبر یہ نا کہ اللہ نے کائنات نہ یہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کہیں نوز بلّہ فلاسفہ نے کہا اپنی ذات میں مگن ہے اپنی ذات میں مگن ہے تو ایسا نہیں ہے سوم مستوا الل العرش اسی لیے آگے تدبیر کا بیان ہے یا جو فل اور دیجو منہا ٹھیک ہے دوسری جگہ فرمایا تم مستوا اور الامر سور رات میں رات میں اور اسی طرح شاید علی فلامی سجدہ میں بھی اس طرح ہے اور بھی دوسری جگہ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک اجمالی معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تدبیر فرما رہے ہیں اس کی طرف اس میں اشارہ ہے اچھا یہ کیا مذہب خلف نہیں ہے نہیں اگر ہم کہتے اگر ہم اب کہیں کہ اللہ میاں نے یہاں استوا العرش کیے گئے یہی کیوں نہیں کہہ دیا یدبر الامر تو اب ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے اس کا اجمالی معنی ہمیں پتہ چل رہا ہے لیکن استوا العرش کی تعبیر سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ عالم ہی اور اگر ہم کہیں گے استوا العرش کا ایک مطلب غلبے کا ہوتا ہے خلف نے کیا کہا استیلا استولا یستولی استیلا ان تو استوا کا مطلب ہے غلب اعلی تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس نے زمین و آسمان پیدا کی فم غلب اعلی خلقی بالقہری و تدبیر ٹھیک ہے جو بھی ہے تو یہ آپ کو چار سٹیپ میں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے یہی ہے ہے بس ٹھیک نقر من الحوادث والصفة الثالثة الثالثة أو الدرجة في هذا المذهب هو أن نفوض هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى اور یہ تک ہمیں کافی ہے يكفينا هذه الدرجات الثلاثة وبعد ذلك تأتي درجة العلماء المتخصصين أليس كذلك فهم يؤولون الآية حسب اللغة وحسب قواعد الشريعة بس. ثم استوى على العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا ہم بھی ترجمے میں بس کر دیتے ہیں مستوی ہو گیا مگر نا استوا على العرش تک ہی رہنا ہے یعلم ما يلج في الارض جانتا ہے وہ یا تو یہ خبر ثانی ہے یا خبر اول ہے یا علم یلیجو فل اور ولاج یلیجو ولوجن ٹھیک ہے ولا ولاج یلیجو ولوجن کسی شے کا نیچے اترنا یا علم یلیجو ایسے ولوج کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے ایک شے کا کسی اور میں اترنا اس طرح کہ وہ شے غائب ہو جائے ٹھیک ہے اولا جا یولی جو علاج بھی ہے یولی جو لئی لفن نہار کا مطلب ہے دن کو رات میں ایسے داخل کیا کہ وہاں سے دن مٹ گیا رات بڑھ گئی نا یا دن بڑھ گیا اور رات مٹ گئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو علاج میں یہ ہوتا ہے ایک شے کا کہیں اترنا اور غائب ہو جانا یہ دو معنی اس میں ہوتے ہیں بات ہے کہ نہیں علاج جو ہے وہ فیل متعدی ہے اور ولود جو ہے وہ لازم ہے دونوں آتے ہیں قرآن مجید میں جیسے یہاں لازم ہے یا یلیجو اور جب اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بارے میں کہتے ہیں تو یو لیجل وہ بھی یہیں آ رہا ہے یا علم وجو یخرج منہا اسی لیے آپ دیکھیں یہی وہ الفاظ ہیں دعاؤں کے سیرے میں بھی من شر ما من السماء يعرج فيها اس پڑھتے ہیں نا بال کیا ہے وہ اعوذ بوجه الله الكريم و كلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ولج في الأرض ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن تو فرمایا وما یخرج منہا اور جو وہاں سے نکلتا ہے وما ينزل من السماء اور جو آسمان سے اترتا ہے وما يعرج فيها اور جو اس میں چڑھتا ہے آراجا یعرج عروجن اسی سے کیا ہے سیڑھی کو کیا کہتے ہیں سیڑھی کو معراج ٹھیک ہے وہ بھی اسی سے آراجا یعرج عروجن ہم جی وہ لاجہ ولج جا یہ کیا قاعدہ ہے بلا اس کا کسی کو یاد ہے یہ مثال ہے نا والا جا یلیجو یعنی اس میں یو لیجو کیوں نہیں کہا اور یلیجو کیوں کہا جب ضرب یژریب سے آ جائے تو واؤ غائب ہو جاتا ہے اور اگر فتح سے آئے تو تب غائب ہوتا ہے جب حروف حلقیہ بات بات ہے تو بہرحال تو فرمایا ما الارض وما وما وما منها ينزل من السماء يعرج فيها وهو وهو معكم معكم ٹھیک ہے ہے وہ تمہارے ساتھ تو علماء نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ویسے ثم استوى على العرش وهو معكم کے منافی نہیں ہے وهو وهو وهو معكم استوى على العرش في كل مكان ولیکن یہ وہ آیت ہے جس سے علماء خلف استدلال کرتے ہیں کہ اگرچہ سلف میں تعویل کی کمی تھی لیکن تعویل کی نفی نہیں تھی کیوں اس لیے کہ اس آیت کی تعویل پر سلف و خلف دونوں متفق یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر سفیان ثوری امام مالک امام ابو حنیفہ اور ائمہ ٹھیک ہے سفیان ابن وینہ اور اسی طرح کے لئی سعد ان سب سے یہ مروی ہے سلف اور خ باقی خلف میں بھی کہ یہ معیت ذاتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر سلف اور خلف میں اتفاق ہے اور یہ من جملہ عدلہ میں سے ہے اس بات پر کہ سلف سے بھی کچھ صفات کی تعویل ثابت ہے اور ان میں سے ایک کیا معیت صفت معیت تو اللہ میں نے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہوا معاکم بالعلم علمی ہی سم ہی و بصری ہی و قدرتی ہی و قہری ہی و غلبت یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے تو بس کہا وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی تعبیل کر لینا وہ معکم بصفاتی یعنی تعبیل کا خلاصہ کیا ہے وہ معکم بصفاتی ہے ولیس بذاتی هذه المعیت معیت الصفہ مح معیت ذات علیہ السلام بات بات ہے یہ سلف اور خلف سب کی تعبیر ہے شاید یہاں نے ابن کثیر نے کوئی قول بھی نقل کیا ہو قول نقل نہیں کیا اے رقیب علیکم وهو معکم شہید علی اعمالکم معنی وہی لے رہے ہیں رقیب شہید حيث كنتم واين كنتم برا او بحرا في ليل او نهار فل بوتی اول قفاری قفار کہتے ہیں صحرا کو الجمی فی علم ہی اعلی سوا سب اللہ کے علم میں برابر ہے علم و تحت بصری ہی وہ سمعی ٹھیک ہے فیس ماؤ کلام کم و یا رو کم و یا علم و سر کم و نجوا کم بات واضح ہو رہی نا کہ صفت علم کا بیان ہے اور اگر آپ آیات پر بھی غور کریں نا دو جگہ آیا ہے پرانے مجید میں یہ مائیت ایک یہ صورت اور ایک اس سے اگلی صورت صورت المجادلہ الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا آیت کہاں سے شروع ہوئی ہے الم ترى ان الله يعلم ٹھیک ہے ختم کیا ہوئی وهو ما الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم شروع بعلم ختم بھی علم یہاں بھی آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی یہ بات یا علم ما فی الارض وما يخرج علم سے اور ختم کیا ہو رہی ہے اللہ کو بھی مات بصیر اور بیچ میں آ رہی معیت تو کیا پتہ چلا یہ معیت علمی سمعی بصری ہے تو اس اگر آیت کے سیاق و سباق پر غور کریں تو سلف کی یہ تعویل بھی بالکل ثابت ہوتی نظر آتی ہے آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کوئی فلسفیہ صاحب ہے نہیں سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ بھائی سلف نے یہ تعویل کیوں کی ہے یعنی اگر میت ذاتی مان لی جائے تو کیا حرج ہے یعنی اگر ہم کہہ دیں جیسا کہ بعض صوفیہ بعض صوفیہ سے اہل سنت میں سے بعض صوفیہ سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس تعویل کی طرف نہیں جاتے ہم کیا کہتے ہیں وہ ہوا معاکم بھی ذاتی ہے لیکن اس مائیت ذاتیہ کی کوئی کونہ اور حقیقت کا ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے لیکن ہے معیت ذاتی تو اس کی کوئی وجہ ہے پھر کیا حرج ہے اس میں مان لیا جائے یہ نہیں سوال ذہن میں آیا آنا چاہیے یہ آپ کا جملہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے کیسے جب آپ کہتے ہیں لٹرل میننگ اور کما بھی جلانی تو لٹرل میننگ ہی تو اس کے جلال کے لائق نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کہیں گے کہ لٹرل میننگ لٹرل میننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت میں وہ لفظ وضع کیا گیا ہوتا ہے مخلوق کی کچھ حرکات کے بارے میں اس کو لٹرل کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں کہوں کہ استقرار یا استوا لٹرل میننگ کا مطلب ہے استقرار تو میں اللہ کے بارے میں کہوں ہم یہ لٹرل میننگ کا اس بات کر رہے ہیں لیکن جو اس کی شان کے مطابق ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے تجسیم لادم آتی ہے اور یہ مجسمہ یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے سوال لے وہ کہتے ہیں اس طوا العرش اللہ حقیقت ہی کما علی کو بھی جلالی سلب جو اہل سنت ہے وہ کہتے ہیں کیا بات کیا تم نے اللہ حقیقت ہی بھی ماننا ہے سمجھا رہی اللہ حقیقت کہتے ہیں للہ یدن للہ یدن اللہ حقیقت ہی اچھا اللہ حقیقت ہی کما علی او کما تلیقو بھی اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں ید اپنی حقیقت میں کیا ہے اگر آپ سے میں پوچھوں منطقی طور پہ مجھے بتائیں ید کی حقیقت ید ہے ایک عزف اپنی حقیقت میں جب آپ کہتے ہیں نا کما یلیقو بھی ذاتی ہی تو اس مجسمہ نے میں نام نہیں لوں گا بڑے بہت بڑے آدمی نے یہ مثال بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ ہے گھوڑے اور گدھے کا ہاتھ ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کا ہاتھ بھی ہے گھوڑے گدھے کا بھی ایک ہاتھ ہے نا تو آپ کا ہاتھ آپ کے موافق ہے گھوڑے گھرے کا ہاتھ اس کے موافق ہے لیکن دونوں کی حقیقت ہے یہ وہ کیا ہے وہ بھی عزو ہے یہ بھی عزو ہے وہ بھی جارحہ ہے یہ بھی جارحہ ہے تو لہذا لٹرل میننگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے یعنی اور یہی وجہ ہے آپ پڑھیں گے سلفیہ کے کلام میں وہ جب آپ کو بتائیں گے للہ الید الحقیقیہ اور پھر بعد میں کہہ دیں گے کما یلی کو چلا وہ کما طریقہ کو چلا یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے وہ ہم اہل سنت جو ید کا استفا اس وہ کیا کرتے ہیں اس بات کرتے ہیں تو ہم ید کو صفت معنی لیتے ہیں صفت عین نہیں لیتے ہیں مجسمہ بھی کئی دفعہ یہی لفظ بولتے ہیں لیکن وہ صفت معنی نہیں صفت عین مراد لے رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ید دوسرے سے الگ ہے کا کیا مطلب ہے ایک ش... اس کی اس جہت کی طرف اشارہ فرق ہے اس کی اس جہت کی طرف اشارے سے یہ آئین کا مطلب ہے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ لٹرل میننگ لیتے ہیں اور پھر ہم کہیں گے یہ بات خطرناک ہو جائے گی لٹرل میننگ ہی نہیں لے رہے ہیں جب ہم تفویض کر رہے ہیں نا تو تفویض کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ایک لٹرل میننگ تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ عالم و بمرادی مرادی کیونکہ یہ لٹرل میننگ اللہ کے حق میں مراد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ہاں یہ اہم بات تھی آپ کی اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کئی دفعہ فرق پتہ چلے گا کیونکہ وہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نسبت اللہ یدن ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں تمام اہل سنت نہیں کہہ رہے اہل سنت میں دونوں اہل سنت ہیں کچھ ہیں جو اللہ کے لیے ید کو صفت نہیں ثابت کرتے کہتے صفات اور ہوتی ہیں آپ کے لیے میں کہوں ید صفت ہے آپ کی صفت نہیں ہے کہتے ہیں اللہ کے لیے جو صفت جب ید کا لفظ آتا ہے ہم اس کو صفت ہی نہیں مانتے وہ خاص سے آپ میں کوئی اور معنی دینے کے لیے آ رہا ہے اور اہل سنت میں دوسرے کو کہتے ہیں نہیں اللہ کی صفت ید ہے لیکن وہ صفت سے مراد صفت معنی لیتے ہیں جس طرح سماعت و بصارت اللہ کی صفت ہے اسی طرح ید بھی اللہ کی صفت ہے صفت عین نہیں ہے صفت معنی ٹھیک ہے جب ہم نے عقیدے میں پڑھا تھا کہ یہ صفات معنی ہے ٹھیک ہے تو صفات معنی یا سبا جو ہے نا یا سمانیہ یا تسا وہ صفات معنی اگر کسی نے اس بات کرنا ہے ید کا اور اسی طرح جو ہمارے لیے اعضا ہوتے ہیں ان میں سے کسی عضو کا تو وہ عزو کا اس بات نہیں کر سکتا وہ صفت معنی کا اس بات کرے گا یہ سلف میں موجود ہے تو کئی دفعہ سلف کے ان اقوال سے استدلال کر لیا جاتا ہے مجسمہ اپنے حق میں کہ وہ صفت عین ثابت کر رہے ہیں صفت عین کی کوئی دلیل نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں صفت عین ثابت کریں گے تو وہ ہے لٹرل میننگ چاہے وہ اس کی جلال کے مطابق ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے وہی میں ہوں نا ہر چیز کا ہاتھ اس کے مطابق ہوتا ہے لیکن ان سب میں اگر وہ ہاتھ لٹرل میننگ میں ہے تو سب میں آپ ایک عزو کا اس بات کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا ہاتھ ہے اور جسم اور عزو ہے ہی نہیں تو آپ کہیں گے یہ ہاتھ کا لٹرل میننگ نہیں ہے کچھ اور ہے یہ صفت مانا ہے اگر تو وہ صفت مانا اس بات آپ کر لیں تعویل کرنے کے بالکل قائل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تعویل نہ کی جائے تو یہاں آ کے پھر تعویل کے بغیر تو گزار بس وہ کہتے ہیں جس تعویل کی اس کا سلف میں اس بات ہو گیا اس حد تک تو ہم رہ سکتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کے جہاں سلف نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ کہتے ہیں قف حیث ما وقفو ٹھیک ہے قف حیث ما وقف تم بھی وہی رک جاؤ جہاں وہ رکے بات ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلا ضرورت سلف سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے لیکن خلف نے ایسے علوم پیدا کیے نا کہ جو سلف نے نہیں کیے اگر ہمیں کہا جائے کہ فائی فما وقفو کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ بھی نہیں ہونا چاہیے اصول حدیث بھی نہیں ہونا چاہیے سب کچھ نہیں کیونکہ وہ بھی نہیں ہے ہم کے ہاں وہ تو سب ذہن میں اصول تو تھے مدول تو نہیں تھے تو اسی طریقے پر آگے چلتے ہیں تو پتہ چلا نئی ضرورت کے تحت تو گویا بلا ضرورت سلف سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے لیکن بز بز ضرورت ضرورت کے تحت پڑھا جا سکتا ہے نئے نئے شبہات آ رہے ہیں نئے نئے خیال آ رہے ہیں عجم داخل ہو رہے ہیں کچھ لوگ اپنا تجسیم والا یہودی بیک گراؤنڈ لے کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سمجھانا ہے کہ نہیں ان کو آپ کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے تم لے رہے ہو اب وہ کہیں گے اچھا پھر مراد کیا ہے بتاؤ ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتہ ایک جواب یہ ہے اور ایک یہ کہ بھائی ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ہو سکتی ہے مراد یہ کیا ہے بس خلف تھا تو یہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی کسی بھی جو بڑے بڑے اتنے ہمارے بزرگ علماء اور سب گزر گئے کسی کو اس میں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا سوائے دو چار کے وہ بھی بڑے لوگ تھے سوائے دو چار کے ان میں سے کسی کو اس میں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا لیکن پچھلے سو سال سے کھپ ڈالی اتنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ انہوں نے معطلہ ہیں اور یہ تو صفاتی کو نہیں مانتے اور انہوں تو خدا کو ہی نہیں مانتے شاید یہ یہاں تک پہنچے یہ خدا کو ہی نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے خدا کی جو صفات بیان کی وہ تو عدم کی ہوتی ہے یہ تو خدا کو معطل کر دیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑے عالم نے کہا ہے فی زمانہ اللہ تعالیٰ ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے وہ بہت نیک آدمی ہیں بڑے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے ان کی صحت بھی خراب ہے اور یہ جو خبیص قسم کے لوگ ہیں انہوں نے پکڑ کے انہیں جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے سفر الحوالی کی بات کروں شیخ سفر الحوالی حفیظ اللہ بہت نیک اور بڑے آدمیوں میں سے ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہ اس مسئلے میں جب انہوں نے الرد علی الشاعرہ کتاب لکھی تو جو عشری بڑے علماء تھے انہوں نے کہا کہ ان کو بالکل نہیں پتا کہ اشری کون ہوتے ہیں یا کیا میں اپنے نہیں کہہ رہا اشری علماء جو بڑے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وغیرہ وہ آدمی تو بہت بڑے سفر ان کی قربانیاں بہت ہیں دین کی خاطر دین کے ساتھ صحیح مخلص آدمی اور صاحب فکر ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا ہے ٹھیک ہے اس وقت وہ شدید بیمار تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جب ان کی وہ آخری کتاب دو ہزار صفحے کی کتاب ہے المسلمون الحدارت الغربیہ المسلمون والحضارت الغربیہ وہ آئی تو اس میں کھلم کھلا انہوں نے ان شاہوں کو سنائی نہ پھر کہ تم لوگ اور بغیرت اور یہ اور وہ اور فلانا بہت سنائی ان کو جب ٹرمپ کے زمانے میں یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تو اس کے بعد سے پہلے کئی دفعہ جیل جا چکے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ان کی طبیعت بھی سخت خراب ہے اور وہ یہ ہے صورت حال سعودیہ ہاں، سعودیہ کے جیل خانوں میں کتنے علماء پڑے جو ہے وہ کیا کہا جائے گا ہاں ہاں اس میں جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہوا ماں کم آئینہ ماں کن تم میں مائیت ذاتیہ اگر لے لی جائے تو کیا فرق پڑے گا اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ مائیت ذاتیہ سے ہر شے میں الوحیت ثابت ہوتی ہے سمجھا رہی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ مخلوقین میں کچھ بھی الوحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یعنی معیت ذاتیہ کا مطلب ہے خدا یعنی اس کو سمجھنے کی چیز مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر مکان میں موجود ہے ٹھیک ہے بات واضح ہو رہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں موجود ہے ہر مکان میں کیونکہ مہاک ہم تو مکان ہی ہیں ہم مکان میں ہیں نا اپنی ذات کے اعتبار سے ہر مکان میں موجود ہے بات تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوئی تداخل بین الخالق والمخلوق خالق اپنی مخلوق میں بھی ہے سمجھا رہی ہے خالق کا ہے فی المکان فی حاد المکان بذات یعنی فی حاد المکان ہوا موجود بذاتی ہے ہی چاہے اس ذات کی کنہ ہم نہ جانیں مکان کی علویت تو ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں میری الوحیت آپ کی علویت بس سے ثابت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ کیسے یعنی وہ ہوا ماں کو بھی ذاتی مکان تو وہ ہمارے اندر بھی ذات کے اعتبار سے ہم بھی مکان ہمارے اندر بھی ہے وہ ہمارے ہر ہر سیل میں خدا اپنے ذات کے اعتبار سے موجود ہے سمجھ آ گئی الوئیت ثابت ہو رہی ہے نا کہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے کیوں کا مطلب کیا ہے خدا میرے اندر ہے خدا اپنی ذات یعنی خدا کی ذات کا ایک جز میرے اندر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ الوحیت مطلقہ شاید ثابت ہو گئی ہے جزو الوحیت تو ثابت ہو گیا نا نہیں بات اس کی تو ہم نے تفصیل کی ہے نا یعنی وہ ظاہری بات ہم نے ظاہر والباطن اور تمام صفات کو جیسے ہمیں انڈرسٹینڈنگ سلف سے دی گئی ہے اسی طرح سمجھنا ہے نا اگر آپ صرف لٹرل میننگ یا لٹرل بھی نہیں ہے ظاہر اور باطن کی کوئی لٹرل میننگ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لغت میں اس کے اندر تنوع ہے کسی بھی اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے نا آپ نے کیا کہا انتظاہر فلیس فوق کا شہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر آپ کو دی ہے نا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں ظاہر ہے یا مخلوق کے اندر موجود ہے بلکہ کیا کہا انت فلیس یعنی انت الغالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہر کا یہ بھی معنی لغت ہی میں موجود ہے غالب ٹھیک ہے ظاہر فلان تو مطلب ہے فلان بات باتیں ہو رہی یہ نہیں ہے وہاں اس طرح نہ سمجھیے تو ہر مکان میں الوحیت ثابت ہوئی ہر فرد میں الوحیت ثابت ہوئی بات واضح ہے کہ نہیں پھر یہ کہ اس سے نقص بھی ثابت ہوا صرف علویت ہم تو اشرف موجودات ہیں کچھ اخص قسم کی موجودات بھی ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد اگر اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو یہاں بھی صورت حال پہنچ سکتی ہے کہ خدا اور کائنات بالکل ایک ہے یعنی خدا کا اس کے سوا کوئی الگ وجود نہیں ہے ذات ذاتی وجود ہی نے کائنات کی شکل ڈھالی ہے مثلا وغیرہ بہت سے شنیع قسم کے لوازم آتے ہیں شنیع قسم کے لوازم آتے ہیں تو فرارا و من هذه اللوازم قلنا قلنا ما بل قال وليست معنا معنا لا هذا بی صفات ہی یہ صفات کی میت کی بھی حقیقت ہم نہیں جانتے لیکن ہم یہی کہیں گے وہ ہوا معنی بے صفات ہی ہاں ظاہری بات ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ وہ کچھ اس کی تعویل ایسے کر لیں کہ وہ ذات کی حقیقت چونکہ ہمیں نہیں معلوم بالکل تو ہو سکتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہو ذات کے اعتبار سے لیکن اس سے یہ سارے لوازم نہ آتے صوفیہ نے یہ باتیں کی ہو سکتا ہے اس سے یہ لوازم نہ آتے ہو کہ وہ ذات کی حقیقت تو نہیں معلوم Er? Ah, وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہا بھی جا سکتا ہے یعنی لا موجود الا اللہ کلمت حق قد یراد یراد بها بها الباطل وقد الحق ٹھیک ہے تو یہ جملہ فی نفسی ہی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ آپ نے لا موجود الا اللہ تو بس یہ کافر ہو گیا لا موجود الا الا اللہ اللہ هذه الحقیقہ لا موجود لیکن اس کلمے سے مرادیں حق بھی ہو سکتی ہیں باطل بھی ہو سکتی ہیں تو یہ مجمل ہے نا ہر مجمل شے کو آپ کھولیں گے مجمل کی تفصیل بیان کریں گے پوچھ لیں گے کہ بھائی تفصیل تو اگر تفصیل میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پر حکم لگائیں گے صرف مجمل بات پہ حکم نہیں لگتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں لا موجودہ علم مجمل بات ہے حق بھی ہے باطل بھی ہے جیسے حضرت علی نے بہت مشہور جملہ ان الحکم اللہ للہ یا لا حکم اللہ للہ خوارج نے جب کہا تو بات تو بالکل سچی ہے لا حکم اللہ للہ تو حضرت علی نے کہا کلیم تو حقن اور ہی باطل ہے تو سچی بات لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی یہ اس سے باطل مراد لیتے ہیں ٹھیک ہے تو خوارج جو اللہ نعرہ لگاتے ہیں لا حکم اللہ للہ کلمہ حق ہے اسی طرح اگر بہت سے بزرگ اگر یہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ تو اس سے مراد حق بھی ہوتی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ مختصر سی بتائی بات بھی کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ بما تعملون بصیر یولج اللیل فی النہار و یولج یہ ادھر چکا ہوں لجہ یولج و یولج النہار فی اللیل و ہوا علیم بذات الصدور ذات الصدور جو ہے وہ صفت ہے اس کا جو موصوف ہوتا ہے وہ معذوف ہوتا ہے یعنی ذات صدور کا مطلب ہے سینے والی سینے والی کیا شے ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں تو آپ کہیں گے وہ علیم بحادیث ذات صدور ٹھیک ہے یا کوئی اور بھی شاید محضوف مانی جا سکتی ہے بے خواتر ذات النفوس بے جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ذات صدور سینے والی سینے والی کوئی شے ہوگی نا تو وہ حدیث ہے وہ بات ہے حدیث النف جس کو کہتے ہیں تو وہ ہوا علیم بحادیث ذات صدور جی؟ ہاں سوری یہ رہ گئی لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ترجعو بھی قرآن متواتر ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کیسے درست ہے رجع یرجعو اگر لازم ہے تو اس سے مجھول آئے گا لازم سے مجھول آتا ہے لازم سے مجھول نہیں آتا لیکن رجع یرجعو متعدی اور لازم دونوں ہیں ارجع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کہیں میں نے اس کا وہ لوٹا دیا قرض تو آپ کہیں گے رجا تو دئی نہ ہو رجا تو دئی نہ ہو تو جب ہم کہہ رہے ہیں ترجا تو پھر یہ لازم ہے سوری متعدی ہے اور اگر ہم کہیں ترج تو پھر یہ لازم ہے اگر ترجا کہیں گے تو متعدی ہے اور اگر ترجے کہیں گے تو ترجے لازم ہو جائے گا ہو ہو سکتا سکتا لیکن عموماً جو ہے نا ارجا یورجو لوٹانے کے لیے استعمال نہیں کرتے یا رجا یرجیو استعمال کرتے ہیں تو رجا یرجیو اگر بن رہا ہے کہ اس سے بھی مجھول یہی بنے گا تو ٹھیک لازم سے مجھول نہیں آتا مگر دو شرطوں کے ساتھ یا تو اس کا نائب فائل ہوتا ہے ظرف ٹھیک ہے یا جار مجرور اگر ایسا ہو جائے تو پھر مجھول آ سکتا ہے یہ وزن میں لگے یہ نہیں ہے قاعدہ کہ مطلق مجھول نہیں آ سکتا مجھول آ سکتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نائب فائل وہ ظرف ظرف اچھا اگر جس میں ایک اور شرط بھی ہے ظرف و متصرف ظرف متصرف اور دوسری شرط کیا ہے جار مجرور مثال یہ ہے کہ ظرف متصرف اس کو کہتے ہیں جو مفول فی ہی بھی آئے اور غیر مفول فی بھی آ جائے جیسے یومن ہے تو یومن کو آپ اپنی لغت میں کبھی کہہ سکتے ہیں جا یومن فائل بنا لیا جا الوم فائل سمجھا رہی ہے مجرور بھی بنا سکتے ہیں فی یوم الجمعہ مثلا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمتو یوم الجمعہ سم سمتو یوم الجمعہ تو اب یوم الجمعہ کیا ہے ظرف ہے تو ظرف متصرف اس کو کہتے ہیں جو ظرف بھی بنے مفول فی یہاں ظرف سے مراد ہے ورنہ ظرفیت کا مفہوم تو اس کے اندر ہر جگہ موجود ہے وہ مفول فی وہ ظرف بھی بنے اور جملے میں اور ترکیبوں میں کچھ اور بھی آ سکے کچھ ہوتے ہیں ظرف غیر متصرف ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ نائب فعل نہیں بن سکتا جیسے ات ہمیشہ ظرفی ظرفی آئے گا اذا اذا جو ہے ہمیشہ ظرف زمان استقبال ہے تو ظرف متصرف ہو تو وہ نائب فائل بن سکتا ہے ٹھیک ہے نائب فائل یعنی مثال کے طور پہ سہیرہ یس ہرو کا مطلب ہوتا ہے جاگنا لازم ہے لازم ہے اگر آپ کہیں رات جاگ کر گزاری گئی یعنی اب اب لا رات اب رات کیا لئی لتن لئی لتن ظرف ہے لیکن متصرف ہے نا جا لئی لیتن جمیلا جو بھی لئی لتن تو آپ کہیں گے سہی رت لئی لتن رہی سہیرت لئی لتن تو اب آپ نے مجھول بنا کے آگے ظرف کو ضرف فائل بنایا اور اگر جار مجرور لانا ہے تو پھر کیا ہے پھر بھی آ سکتا ہے فریح یفرہو کیا ہے فریح یفرہو خوش ہونا فریح کوئی شے نہیں ہے فریح ہاں لیکن فریح جار مجرور لے آئے فریح یعنی فریح سے مراد کو فریح بوصولی الضیوف مہمانوں کی آمد کی وجہ سے خوشی ہوئی کون خوش ہوا بات نہیں ہو رہی خوشی ہوئی تو آپ فور یہاں کہہ سکتے ہیں لیکن آگے کیا آ رہا ہے ہے اس کا کیا جار مجرور فری ہا بی کہ نہیں اسی طرح آپ کہہ لیں فوری ہا یا کوئی اور لگا لیں مثلا فوری ہا بن نجاح کامیابی پر خوشی ہوئی تو یہ دو شرائط ہیں لازم کا کیا شرائط بتائیے لازم کا کیا آ سکتا مجھول مبنی لل مجھول کہتے ہیں اس کو مبنی لل آ سکتا ہے دو شرائط کے ساتھ یہ کہ اس کا نائب فائل ظرف متصرف ہو یا جا مجرو تو فرمایا وہو علیم بذات الصدور تصدور باللہ ورسولہ ہی باللہ ورسولہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اب اس میں علماء نے رب بیان کیا کہ بالکل پیچھے جو صفات کا تعارف ہوا ہے تو گویا اس کے بعد ایمان کی دعوت بہت آسان ہے سمجھا رہی جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے والاول اور اس کے بعد والذی خلق السماوات والارض شکرا وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فی جعلكم کے دو مفعول آ گئے جعلكم اور دوسرا مفعول مستخلفین یہ وہ دو مفعول ہیں جن کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے لہذا اپ اس کو مبتدا اور خبر بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اپ کہیں انتم مستخلفون انتم مستخلفون تو خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں مستخلفین بنایا ہے استخلفتہ ای جعلتہ خلیفتا جال تو خلیفتاً او امین یعنی اگر آپ کہیں استخلفتہ علی مالی استخلفتہ علی اہلی استخلفتہ اعلیٰ اعلیٰ ولدی بمعنی انی جال تو او جال الولد فی امانتی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یا جال تو امین اعلیٰ یعنی ترک تو او جعلته مستخلفا ولدي اي جعلته امينا ٹھیک ہے نا اس استخلف کا مطلب خلیفہ بنانا خلاصہ یہ استخلف تو اس کو میں نے خلیفہ بنایا تو مستخلفین جس میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا خلیفہ سے مراد کیا امین بنایا گیا امین سے کیا مراد ہے کہ تمہارے ہاتھ میں شے وقتی دی گئی ہے خلیفہ تو نہیں اصل بادشاہ ہوتا بادشاہ تو اصل کون ہے جو اللہ ہے یا اگر آپ نائب کے معنی میں لیں تو اگر کسی ملک نے کسی اپنے عامل کو بنایا تو وہ اس کا خلیفہ ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ ہر شہر میں بنفسی ہی موجود نہیں ہو سکتا تو کچھ وہ نائب اور وائس رائے بناتا ہے تو وہ اس کے خلیفہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے ہاتھ میں دیا تو ہے لیکن تمہاری ملکیت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ لہو ملک اس سماواتی اور تو اگر یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے تو تم اس میں مستخلف ہو ٹھیک ہے اور یہ اسلام کا تصور ہے لیکن اس سے مراد ذاتی ملکیت قانونی سطح پر نہیں ہے بلکہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے تو لہٰذا اس سے بعض لوگ جب شعویت کا دور تھا یعنی اشتراکیت کا تو جب وہ بہت سرخ انقلاب آ رہا ہے ففٹیز اور یہ اور اس وقت اس طرح کے حیات سے استدلالات ہوتے تھے کس کے حق میں اشتراکیت کے حق میں وہ انفقوم اما جعلکم مستقلفین فی تو پتہ چلا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے تو ملکیت مشترکہ کا تصور ہے تو ملکیت مشترکہ نہیں ہے بلکہ یہاں مراد حقیقت نفس العمری کا بیان ہے کہ ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے

اور لکم کی ضمیر میں جو ضمیر ہے لکم کی اس کا حال کیا ہے اگلا جملہ فعلی لا تؤمنون باللہ یعنی وما لکم ای شیء لکم فی حال کونکم لا تؤمنون باللہ سمجھا لی تمہارا کیا ہے تمہیں کیا ملے گا اپنی اس حالت میں کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے سمجھا لی وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول والرسول جملہ حالیہ یعنی وما لکم لا تؤمنون والحال ان الرسول رہی اور حال کئی دفعہ للاستغراب ہوتا ہے حال بہت سے مقاصد کے لیے آ سکتا ہے حال اصلا تو فائل یا مفعول کی کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے مبتدا خبر کی اور حال کئی دفعہ کیا کرنا کیا کرنے کے لیے آتا ہے ہاں استغراب استغراب کے لیے یعنی وما لکم لا تؤمنون باللہ اس حال میں تمہارا اللہ پر ایمان نہ لانا بڑا مستعجب اور مستغرب ہے ٹھیک ہے اور وہ حال کیا ہے کہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت بہت اہم ہے اس میں آپ دیکھیں ایمان لانے کے اسباب کی تمام اسباب کو جمع کر دیے کتنے اسباب ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور چار بھی تو چار تو واضح ہیں بالکل دیکھیں اس کہا مالکم لا تؤمنون باللہ پہل پہلی شے اور رسول رسول تمہیں بلا رہے یعنی رسول بلا رہے اور پھر بھی مان ملا رہے ناقابل فہم بات لتؤمنوا بربکم یعنی کسی غیر پر ایمان لانے کی دعوت وہ تمہارا رب جو ہر بہت ربوبیت فرما رہا ہے جس کی نعمتوں میں تم گھیرے ہوئے اسی پر ایمان لانے کی دعوت ہے دوسری وجہ یعنی رب تیسری وجہ عہد الس بھی ایک پرانا ہے کچھ معرفت اور فطرت بھی رکھی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں کہ بالکل کسی نئے وجود کا تعارف کروایا جا رہا ہے چوتھی وجہ بینت قرآن مجید رسول ہیں پرانے مجید ہیں رب ہی پر ایمان لانے کی دعوت ہے جس کا مثاق لے لیا گیا ہے پہلے سے اور پانچویں وغیرہ نکالی جائے تو وہ لفظ اللہ سے نکال سکتے ہیں وما تو اور لفظ جلالہ کے اندر وہ جس کی طرف مائل ہوتا ہے حیرت کے ساتھ محبت کے ساتھ پریشانی میں تو وہاں سے بھی آپ استضار کر سکتے ہیں تو یہ تمام وجوہات اس میں جمع ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو وما القم تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں لی تو میرو گے رب تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ وہ قد اور تحقیق اخذا لے لیا اس نے تم سے ایک عہد بھی ان کن مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ جو ان کن مؤمنین تو یہ کفار سے خطاب نہیں ہو رہا اکثر علماء کی رائے کہ خطاب اہل ایمان ہی سے ہے سورہ حدید ہے نا مدنی صورت ہے تو لہذا گویا اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مزید پختہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے صلح ادیبیہ یا فتح مکہ کے بعد کہ جو اہل ایمان اب داخل ہو رہے ہیں ان میں وہ ایمان کا لیول نہیں ہے جو پہلے تھا سمجھا جی؟ تو ان کے لیے کچھ ڈانٹ کا سا انداز ہے جیسے آگے بھی آئے گا علم ذکر اللہ تو پتہ چلا ایمان تو لا چکے ہیں لوگ تو یہاں بھی محسوس یہ ہوتا ہے ان کو تو مومنین کہہ کر گویا ان کے فی الحال ایمان کا اس بات کیا گیا لیکن اس ایمان کے باوجود تم وہ حقیقی ایمان اور گہرائی والا اور یقین والا ایمان کیوں پیدا نہیں کر رہے حالانکہ رسول بنف سے نفیس تمہارے درمیان موجود ہے ٹھیک ان کن تمنی ہودی ابدی وہی ہے جو اپنے ہو الدی خلا جو ترکیب تھی وہی اس کی ہے نزل اعلی ابدی آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ کیا مطلب اس کا وَمِنْ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنَّهُ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَأَرْسَلَ إِلَيْكُمْ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَكْتَفَى بِالْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْكُمْ يَوْمَ أَلَسْتَ أَلَيْسَ كَذَلِكَ فإن الله بكم لرؤوف رحيم لأن الحجة قد تقوم على الإنسان بدون الرسول ولكن الله سبحانه وتعالى رحمه وألطف به فأنزل الكتب وأرسل الرسل آپ واضح کہ نہیں تو یہ ان اللہ بکم لرعوف الرحیم کا رعوف ہے اصل میں رعوف یا رعوف یا روف رعفتن ٹھیک ہے اس سے کیا ہے فعول کے وزن پہ رعوف اور رافت اور رحمت میں تھوڑا سا فرق ہے ایک معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں لیکن رافت میں رافت ماں میں اہل لغت کہتے ہیں رافت ماں میں غالب ہوتی ہے رحمت باپ میں اس سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں ماں بچے پر وہ تکلیف کے جو آنی چاہیے اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتی لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف آ جائے ٹھیک ہے کہ نہیں تو باپ میں کیا غالب ہوتا ہے رحمت ماں میں کیا شاید غالب ہوتی ہے رافت ہاں اسی صورت میں آگے بھی آ رہا ہے فی قلوب الدین رفتن تو رافت کو کہہ دیتے ہیں دل کی نرمی کو اور رحمت کہتے ہیں اس دل کی نرمی سے جو خارج میں عمل وجود میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو فی قلوبی اے قلوبی رفتن و رحمت و رحمتن اور یہاں رکنا ہے آپ نے وہ ہم وہاں پہنچیں گے رک جائیں گے لیکن ایک دوسری بھی ہے کہ وہ رحبا لیکن وہ جال تکوینی ہے نا یہ سارے تکوینی ہے یعنی اللہ میاں نے جو رکھا ان کے دلوں میں رافت رحمت اللہ کی طرف سے تکمینی طور پر تکمینی طور پر رحبانیت کی محبت بھی رکھ دی گئی وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رحمت و رحبانیتاً لیکن یہ تیسری شے جو ہم نے رکھی تھی تکمینی طور پہ انہوں نے ایجاد کی ہے ابتدا ہوا کیوں ابتدا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کی محبت دل میں رکھ دی تھی ٹھیک وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَن لَا ٹھیک ہے وَمَا لَكُمْ أَن لَا تُنْفِقُوا اسی وجہ سے ان کی وجہ سے تنفقو جو ہے وہ حالت نصب میں ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے یعنی وَمَا لَكُمْ فِي حَالِ كَوْنِكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا وہی پیچھے تھا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں وَلِلَّهِ پتہ چلا مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ پچھلا بھی مسلمانوں سے تھا کیونکہ کفار سے طرح نہیں کہا جاتا میراث سبی اللہ ہے اسم ہے اس میں اعلیٰ نہیں ہے مفعال کے بدن پہ مال کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کے جاتی ہے ٹھیک ہے یورث المال اللہ یورث اللہ اللہ کو ملے گی میراث زمین و اسمانوں کی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے تو یہ مراد ہے یعنی جو مال تم اپنی مرضی سے اللہ کے ہاتھ میں نہیں دو گے وہ ہے تو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ کے تو تمہیں جانا ہی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اپنی مرضی سے دے کے چلے جاؤ گے تو اجر مل جائے گا یہ مراد ہے یعنی ولی اللہ میراث السماواتی والارض میں خرچ کی ترغیب ہے وہ کس طرح ترغیب ہے اذا لم تنفقوا الان فان هذا المال سيكون مصيره الى الله سبحانه وتعالى لانكم ستتركونه سمجھا رہی ہے کہ نہیں وللہ میراث السماوات والارض لا من من من من من من انفق انفق قبل قبل الفتح الفتح وقاتل وقاتل ٹھیک ہے ہے ہے یستوی کا فائل کون اولئک اعظم تمیز انفقوا بعد مبنی کیوں علی اس لیے کہ اس کے بعد جو اس کا کیا ہے بادو کے بعد کیا آتا ہے مزافل وہ معذوف ہے تو لہذا یہ مبنی علی السما ہو گیا من بعد سے کیا مراد ہے من بعد الفتح یہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے پہلے قتال کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا من کلن قبل الفتح وبعد الفتح ونل من فتح قبل الفتح وبعد الفتح وعد الله الحسنى ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا کلن جو ہے وہ مفعول به ہی مقدم اور کلن کی جو تمیز ہے وہ تمیز وہ تنوین جو ہے وہ تنوین عوض ہے تنوین عوض کس کی جو آگے ہم نے معذوف جملہ بولا ہے من المقاتلین والمنفقین قبل الفتح الفتح تو پتہ کیا چلا صحابہ یہاں سے اہل سنت نے استدلال کیا چاہے بہت بعد کے صحابہ ہیں درجہ ان کا کم ہے لیکن اگر ان کا ایمان تھا اور نفاق نہیں تھا تو سب سے جنت کا وعدہ ہے کیونکہ یہاں الحسنہ احسن کی مولنس ہے اور اس سے برا جنت ہے وعد اللہ الحسنہ وہی الجنہ ٹھیک ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سے واقف ہیں صدق اللہ العظیم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 ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين أمن هو قانط آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أولا هناك محذوف في هذه الآية وهو هل الذي سبق ذكره هو خير أم من هو قانت أليس كذلك؟ لأن هذه الجملة متصلة بالجملة التي قبلها وهذه الجملة محذوفة من الذي ذكر قبل هذه الآية؟ من هو المذكور قبل هذه الآية؟ الذي إذا مسه الضر يدعو ربه منيبا إليه ولكن بعد أن يكشف الله سبحانه بعد أن يكشف الله سبحانه وتعالى الضر عن ينسى ربه أليس كذلك فهذا خير أم من فهمتم أن الجملة متصلة بما قبلها وهناك تفسير آخر أو هناك إعراب آخر أن الجملة المتصلة ستأتي بعدها كيف أم من هو قانت آل آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن هو ليس مثله كمن هو ليس مثل أي كمن هو لا يرجو رحمة ربه ولا يحذر الآخرة ولا يسجد ولا يقوم في الليل وهكذا أليس كذلك؟ فعرفتم أن الجملة قد تكون متصلة بالجملة التي قبلها وهي محذوفة وإما أن تكون متصلة بالجملة التي ستأتي بعدها وهي محذوفة أيضا وإنتم هذا ولا لا ف ولكن الأفضل أن نقول أن الجملة متصلة بما قبلها لأن الله قبل أن يذكر صفة هذا العبد القانت ذكر صفة العباد أو صفة بعض الناس الذين ينسون الله سبحانه وتعالى فقال أمن هو هذا خير أم من هو قانت والقنوط له في اللغة أكثر من أربعة عشر معنى في اللغة فقانت آناء الليل ها هنا المراد به مطيع وعابد لله سبحانه وتعالى متى يعبد ربه آناء الليل في أوقات الليل كيف يعبد ربه ما هي الحالة التي يكون فيها وقت عبادته لربه والجملة أيضا والمفرد أيضا حال أمن هو قانت آناء الليل كيف السؤال كيف كيف يكون قانتا لربه ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة وهذه يحذر الآخرة أيضا جملة حالية ولكن هذه جملة وقبلها مفرد ولكن كلاهما في تأويل الحالي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذه صفات الرجل الذي هو قانت آناء الليل ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشدنا ويدلنا على الصفات التي إذا اتصفنا بها صرنا من العالمين فمن أراد أن يكون من العلماء والعالمين فعليه أن يتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية فالعلم المحمود من يصدر وينشئ خشية الله سبحانه وتعالى وخوف الله في قلبه بحيث يستفزه هذا الخوف إلى عبادة ربه آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فمن لم يتصف بهذه الصفات ليس من العلماء وإن كان قد حفظ العلوم كلها أليس كذلك؟ هذا هو المعنى وإذا أردتم أن تعرفوا هذا المعنى بدقة وأن تقرأوا فعليكم بإحياء علوم الدين للإمام الغسالي في أول كتابه من كتابه إحياء علوم الدين هناك أربعون كتابا في أول الكتاب وهو كتاب العلم ذكر ما هو العلم وما هو صفات العلماء الحقيقيين الربانيين وهذه الآية أيضا تشير إلى نفس الشيء أو إلى الشيء نفسه أن العلم لا يكون إلا مع الخشية والعلم الذي لا ينشئ الخشية يكون جهلا يكون جهلا ولذلك علينا أن نعرف أن هذه الآية لا يستدل بها على فضيلة العلم المطلق بل يستدل بها على فضيل العلم الشرعي أو العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما العلوم التي تبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفته وعن عبادته فهذه العلوم ليست محمودة في الشرع ولا يجوز أن يستدل أحد بهذه الآية على فضيلة هذه العلوم المبعدة عن الله سبحانه وتعالى فهمتم هذا الشيء ولا لا فهذه هي الصفات صفات العالم قل هل يستوي الذين يعلمون الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى ثم عبدوه حق عبادته كفى بالعلم خشية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب محذوف لا يستوون لماذا حذف الجواب لأن كل الناس يعرفون أن العلماء والجهلاء لا يستوون ولكن هناك فرق بالأمس قرأت جملة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة أنه كان يقول العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا فهو يعرف الجاهل من هو الجاهل وما هو الجاهل وأما الجاهل فلا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما لأنه لم يكن عالما فمن كان جاهلا ثم علم عرف الجهل ومن لم يكن من العلماء لا يستطيع أن يعرف من العلم الحقيقي إلا حروفه ورسمه إلا حروفه ورسمه فهذا هو ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف مثلا الإمام الغزالي حق معرفته إلا إذا بلغ في العلم رتبة الغزالي اليس كذلك كيف عارفنا يعني كثير من الناس يمدحون فلانا هو عالم كبير جدا مثلا ولكن كيف نعتمد على رأيه وهو جاهل كيف عرف أنه عالم <laughs> أليس كذلك لأنه جاهل ولم يكن عالما لا يستطيع يعرف العلماء فهو يحسب فلانا من أكابر العلماء وهذا الرجل الذي يحسب أنه من العلماء من الجهل أليس كذلك فالعالم إذا مدح أحدا العالم الحقيقي فنحن نعتمد على قوله ونأخذ برأيه أليس كذلك فلا نستطيع أن نعرف الغزالي من هو الغزالي ما نستطيع بس نقرأ كتبه ننبهر بعلمه نندهش بعلمه ولكن لا نستطيع أن نعرف قدره إذا ما كنا نستطيع أن نعرف قدر الغزالي فكيف, فكيف بنا أن نقدر على معرفة من هو منبع العلوم كلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الغزالي نقطة في بحر علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل هذه العلوم التي استنبطها العلماء استنبطوها من أقوال رسول الله القرآن خرج من في رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل العلوم فمنبع كل العلوم هو سيدنا رسول الله فلا نستطيع أن نعرف قدره ما أحد يستطيع يعني ما أحد من المخلوقين يستطيع أن يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا بلغ مرتبته وهذا هو المستحيل وهذا هو المستحیل فکل الثناء وکل المدح وکل الحمد فی حق الرسول هو دون مرتبته هو دون مرتبته أليس كذلك؟ وإذا ما كنا نستطيع أن نعرف الرسول فكيف برب الرسول أليس كذلك؟ فوق كل ذي علم عليم فهذا هو ولكن العالم يعرف الذي عرف بعض العلوم وصار ذا خشية لله سبحانه وتعالى يعرف في نفسه أنه لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة ولكن الجاهل لأنه جهل كل شيء يحسب أنه يعرف كل شيء أليس كذلك؟ هذا هو فكيف كيف نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء هو علام الغيوب فهل يستوي الذين يعلمون والذين يعني الذي عرف قدر نفسه هو العالم والذي لم يعرف قدر نفسه هو الجاهل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وهذا هو العلم وهو معراج العلم وذروة سلامه أن يعرف الإنسان قدره فإذا عرف قدره رأى نفسه جاهلا رأى نفسه جاهلا فقل هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من سيتذكر اولو العلم اولو الالباب هم العلماء لماذا قال انما يتذكر اولو الالباب لماذا لم يقل العلماء لكي يدلنا على حقيقه العلم لكي يدلنا على حقيقه العلم وهو الوصول الى الالباب وهو الوصول الى لب الاشياء لان الالباب جمع لب فمن قصر بصره على ظاهر الشيء وصورته ولم ينفض بصره, بصره إلى داخله وباطنه فليس بعالم فليس بعالم فالعالم من هو صاحب اللب الذي يعرف اللب ولا يقصر بصره على القشور على القشور هذا هو العالم گاہ میری نگاہ پیس چیر گئی دل وجود گاہ الچ کے رہ گئی میرے توہمات میں فالبصر الذي ينفذ الأشياء ويعرف حقيقتها ثم بعد ذلك يستدل بها على خالقها هذا هو العالم فمن رأى الشيء آية فهو من العلماء ومن رأى الشيء غرضا ومقصودا في ذاته فهو أجهل الناس والعلم الذي نقوله عنه العلم في هذا الزمان هو الجهل بنفسه لماذا؟ لأنه ينظر إلى الكون كله من حيث أنه ليس آية على وجود الله بل من حيث إنه مقصودا لذاته ليس كذلك فهذا هو الجهل في رأي القرآن لأن أولو الألباب أو أولي الألباب لا يكونون هكذا قل يا عباد الذين اتقوا نعم يا شيخ من سيقرأ اليوم دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه تعالى بالدعاء منصرفا عما كان يدعوه من دون الله وقت الرخاء ثم إذا خوله نعمة أنا أظن أنه الرخاء بفتح الراء ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه نعمة عظيمة تفضلا منه سبحانه وملكه إياها من التقويل وأصله إعتاب الخول خول أي العبيد والخدم عبيد جمع جمع عبد أي العبيد والخدم أو إعطاء ما يحتاج إلى تعاهد هم يقولون العبد إذا جمع فإذا جمع بالعباد فلا يكون المراد به إلا عباد الله سبحانه وتعالى وإذا جمع العبيد فمعنه العبيد بين الناس إلى تعاهده والخدم ثم امم التخويل لمطلق الاعطاء وجعل لله اندادا امثالا ونظائر يعبدوها من دون الله جمع ند وهو المثل والنظير امن اصلها ام التي بمعنى بل وهمزه الاستفهام ومن التي هي اسم موصول بل امن بل امن والبل هنا للاضراب انتقال من كلام الى كلام ولكن هناك معنى الاستفهام ايضا في امن بل امن هو قانت اي قائم بواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات كما ليس كذلك من القنوت وهو لزوم الطاعه مع الخشوع وهو لزوم الطاعه مع الخشوع مع التواضع والانكسار نعم وحذف المعادل معادل من هو المعادل لأنه هنا قال أم من هو قانت آناء الليل فالمعادل الذي سيأتي بعده وهو أم من قانت آناء الليل كمن ليس مثله هذا هو المعادل الذي ذكرنا الرأي الثاني أن الجملة المحذوفة التي بعدها هذه الجملة متصلة بها ولكنه يقول حذف المعادل الذي سيأتي بعده الذي يكون عديلا لمن قنت آناء الليل ومن ليس مثله لماذا حذف لأن كل الناس يعرفونه لدلالة الكلام عليه لأنه مفهوم من الكلام لماذا كيف مفهوم من الكلام أي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة كمن لا يقوم الليل ولا يقوم آناء الليل ساجدا ولا قائما ولا يحذر الآخرة ولا يرجو رحمة ربي فالكلام قد دل على هذه الصفات العكسية ليس كذلك ولذلك حصفت أفهم؟ وقضف المعادل لدلالة الكلام عليه آلاء الليل أي ساعاته قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هناك تفسيران لهذه الآية للذين أحسنوا في هذه الدنيا إذا وقفنا هنا ووضعنا الفاصلة لأنه لا توجد الفواصل في القرآن ولكن لو فاصل قمع فقلنا للذين أحسنوا وقفنا هنا في هذه الدنيا حسنة أي لهم في هذه الدنيا حسنة أيضا وَإِذَا قُلْنَا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَقَفْنَا قُلْنَا حَسَنًا أَيْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُمْ حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ فالتفسير الأول أن الذين أحسنوا في الدنيا سيجازون بالحسنة في الدنيا أيضا وفي التفسير الثاني الذين أحسنوا في هذه الدنيا سيجازون بالحسنة في الحياة الأخروية أليس كذلك؟ وأرض الله واسع واسعة إيش المعنى؟ لأن هذه الصورة يبدو من سياقها كما قال بعض العلماء أنها تنزل في السنة الخامسة في السنة الخامسة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول أمر بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الحجرة من لا يقدر على التعذيب فليهاجر إلى أرض الحبشة فأرض الله واسعة بمعنى إنكم ستتقون ربكم في كل الأحوال وإذا ما استطعتم أن تتقوا ربكم في هذه الأرض فأرض الله واسعة هاجروا هاجروا واتركوا أرض مكة واذهبوا إلى مكان آخر أو اذهبوا إلى الحبشة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي رحمه الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يوم القيامه وهذه الايه قال عنها المفسرون انها افضل ايه او اكد ايه من التاكيد اكد ايه في فضيله الصبر لماذا لان الله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وهناك حديث رواه ابن كثير رحمه الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سينادي أمام الخلائق كلهم أين الصابرون فيقوم بعض الناس فيعطون أجرا بلا حساب فيعطون أجرا بلا حساب ففي مثل هذا الوقت سيتمنى كل الناس لو قرضت شفاههم بمقاريض في الدنيا ثم صبروا على هذا الابتلاء لكي يحصلوا هذا الأجر العظيم الذي منحوا به أي من منحوا, منحوا الصابرون به فهذا هو إنما ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فمن ابتلي في الدنيا ببلاء والله سبحانه وتعالى يعافينا كلنا من البلاءات ولكن من ابتلي فصبر صبر سيكون أجره عند الله عظيما سيكون أجره عند الله عظيما بحيث لا يتخيله بغير حساب في بغير حسبان هنا الحساب بمعنى الذي لا يحسبه أحد ما يقع في البال ولا يخطر على القلب فهذا هو إنما يوفى الصابرون أجرهم فالصبر أمر عظيم جدا ولكن علينا أن نطلب من الله العافية والمعافاة الدائمة في كل وقت نعم اقرأ وأرض الله واسعة فسيحة فمن لم يدرك التقوى والإحسان في وطنه, وطنه, وطنه في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منهما كما هو ذأب الأنبياء والصالحين انما يوفى الصابرون على مفارقه الاوتان واحتمال الشدائد في طاعه الله hmm. اجرهم بغير حساب من الحاسبين قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له له الدين وهذه الصوره كثر فيها ذكر الاخلاص كثر فيها ذكر الإخلاص وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم لا يستنبط من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعصي لا لماذا؟ لأننا قد قرأنا أن الجملة الشرطية قد يكون فيها الشرط مستحيلا وتكون الجملة صحيحة أليس كذلك؟ إن عصيت لا يوجد هناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعصي ربه ولكن نفترض ونفرض هذا الاحتمال العقلي المستحيل هذا مستحيل شرعي ليس عقلي احتمال عقلي وارد ولكن لما أخبرنا أن الأنبياء لا يعصون الله عرفنا أن هذا مستحيل شرعي أن هذا مستحيل شرعي إن عصيت ربي فماذا أخاف إيش المفعول به عذاب يوم عظيم هذا مفعول إني أخاف إني أخاف عذاب يوم عظيم متى أخاف ان سعید ربی قل اللہ اعبد مخلصا مرت اخرى ذکر الاخلاص قل اللہ ها لماذا اللہ لان لفظ الجلالہ ایش یا انت اخبرنی لماذا لفظ الجلالہ مفتوحا لماذا لفظ الجلالہ مفتوحا ليش ليش منصوب منصوب ليش منصوب نعم صح منصوب ليش ظرف لا يا شيخ ظرف لا قل الله أي مفعول به مقدم لماذا قدمنا المفعول به للحصر أي لا أعبد إلا الله لا أعبد إلا الله بل الله فاعبد في هذه الصورة كمان بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فدل مثل هذه الصيغ والأساليب وكثرة ذكر الإخلاص أن هذه الصورة صورة الإخلاص صورة الإخلاص بمعنى أنها تحرض المؤمن على الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى قل الله أعبد وبعد ذلك جاء حال مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين بل هو الخاسر خسران حقيقيا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من نار من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا نعم لهم من فوقهم ظلل من النار أي لأولئك الخاسرين أخباق كثيرة من النار فوقهم كهيئة الظلل جمع ظلة وأصلها السحابة تظل ما تحتها وأكثر ما يقال فيها يستوخم ويكره يستوخم الذي الشيء الذي يكون وخيما وخيم أي فظيعا وشنيعا يستوخم أي يستقبح ويستشنع فهمتم؟ ومن تحتهم ظلل من النار والمراد أن النار محيطة به إحاطة طامة من جميع الجوانب وإطلاق الظلة على ما تحتهم لكونها ظلة على ما تحتهم على ما تحتهم لكونها ظلة لمن تحتهم من أهل الدركات وهو ها ليش فهمتم يعني ايش هو الاشكال ومن تحتهم ظلل لماذا قال ومن تحتهم ظلل الظله تكون فوق الانسان لان هذه الظله التي في التحت تكون ظله لمن لمن هو في الدرك الاسفل من النار اليس كذلك وهو كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقوله تعالى شكرا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وبعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والطاغوت في الشرع كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض عن عبادته لازم تفهموا هذا القيد وهو راض عن عبادته مثلا سيدنا عيسى عليه السلام أيضا عبد من دون الله وهل هو راض عن عبادته لا ليس راضين ولذلك لا يسمى والعياذ بالله أن عيسى طاغوت طاغوت بالنسبة لمن يعبد ولكنه ليس طاغوتا في نفسه وفي ذاته أليس كذلك ولكن من رضي بالعبادة أيضا مثل فرعون ومثل نمرود فهو طاغوت فالطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض في أو عن عبادته فهؤلاء الناس يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي ليس البشرى إلا لهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن هناك تفاسير كثيره بمعنى احسن لماذا قال احسنه فبعض العلماء ذهبوا ان القران كله احسن كله احسن فيتبعون احسنه اي يتبعون القران لان في القر... لا يوجد حسن في القران كل القران ايش احسن وبعضهم قالوا لا هناك حسن وهناك احسن بمعنى هناك عزيمه وهناك رخصه فهؤلاء الناس يتبعون العزائم ولا يتتبعون الرخص أليس كذلك؟ نعم اقرأ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أي اجتنبوا عبادة الطاغوت وهو الأصنام, وهو الأصنام أو الشياطين, الشياطين وكل معبود من دون الله بس وكل معبود من دون الله هذا صحيح ولكن نحن لماذا قلنا القيد الإضافي لكي نخرج الأولياء والأنبياء من كلمة الطابوت فعيسى وعزير عليه السلام والملائكة وكذلك الأولياء الذين يعبدون من دون الله ليسوا طواغيت أليس كذلك؟ ويستعمل في الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ولكن هناك جمع يستعمل هكذا ولكن في جمع طواغيت أنابوا إلى الله رجعوا إلى عبادته نكتفي بهذا القدر لوگ ملے شاء اللہ بھائی تمہیں بسکٹ نہیں ملا بسکٹ نہیں ملا تمہیں مل گئی میری طرح جا رہا تھا میں جا رہے ہاں جا رہے اچھا ہلدی تو سے مراد یہ ہے کہ ہاں نہیں یعنی ام العلوم سے مراد یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے اس کے ہاں لیکن کوئی یعنی یا تو کس طرح ٹائم لگاؤ گے لیکچر سنو گے یو ٹیوب سے